بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شبلی اللہ مفتی تیلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ البالبا نے یہ جو باپ باندھا ہے اس کو انہوں نے عنوان دیا ہے کہ اللہ تعالی نے مخلوق کی تدبیر کیا کی اور یہ عنوان بہت عمدہ ہے قرآن بار بار لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف دلاتا ہے کہ وہ اس کائنات پر غور کریں اور اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق اس کی طرف رجوع کرے دو طریقے اس کے ہو سکتے تھے اور ایک طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کو سمجھایا جائے اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگوں کے سامنے ایسی چیز رکھتی جائے کہ وہ بالکل ہتھیار ڈال دیں اور ان کی عقل عاجز آ جائے اور مانے بنا کوئی کار نہ رہے اور اللہ نے عام طور پہ پہلے طریقے سے کام لیا ہے اور عام طور پہ چنانچہ جتنی قوموں پر بھی عذاب آیا اللہ نے انہیں بھی سمجھایا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی سمجھانے ہی سے شروع کیا اور یہ فرمایا کہ ذکر اور نصیحت کرتے رہیے ذکر تنفع نیم کیونکہ سمجھانا ان لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا جو ایمان والے ہیں سمجھانے کی راہ میں اور انسان میں ایک ہی پردہ حائل ہوتا ہے اور وہ فکر کا ہے مگرنا اللہ نے بار بار سمجھایا اس کے قرآن کریم آپ پڑھ پڑھ لیجیے تو جہاں بھی اللہ کے ہونے کے دلائل ہیں اللہ تعالی لوگوں کو یہ نہیں کہتا کہ میری ذات کو تم فلاں جگہ دیکھو اور نہ یہ کہتا ہے کہ فلاں زمانے میں میں ہوں اور فلاں میں معاذ اللہ نہیں ہوں وہ زمان اور مکان کے اس فلسفے سے بھی آسان بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ون ضرور غور کرو پرندہ جب اڑتا ہے تو ایک وقت اس پہ ایسا آتا ہے کہ زمین کی کشش اسے نیچے نہیں کھینچتی اور ہوا کا دباؤ اسے اوپر سے نیچے نہیں ڈال سکتا ان پرندوں کے متعلق اللہ کہتا ہے کہ معلوم سکھ ہن اللہ رحمان اس حالت میں رحمان کے علاوہ کون ہے جو اس پرندے کو تھام لیتا ہے ایسی چیز ہے جس پہ غور کیا جا سکتا ہے کئی مرتبہ پرندے آسمان اور زمین کے بیچ میں یعنی ہوا میں بالکل ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں نہ اوپر فڑ پھڑ آتا ہے نہ نیچے نہ اوپر اللہ نے کہا اس لمحے پر غور کرو کہ کیا چیز ہے جو اسے تھام لیتی ہے پھر ایک اور مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تم غور کرو یہ جو بیج تم بوتے ہو زمین میں ادا اسمرا اور جب اس پر پھل آتے ہیں تو کون سی چیز ہے جو پھلوں کو لاتی ہے اور کون سی ہستی ہے جو ان پھلوں میں مختلف رنگ اور ذائقے پیدا کرتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دعوت دی اور بار بار یہ تیسری مثال آپ دیکھ لیجیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیم لہا اندر اور سورج کی مجال نہیں ہے کہ جا کے چاند کو چھو لے کہ ہر ایک کو سورج کو چاند کو ستاروں کو ہر ایک کو اس کے آربٹ میں رکھا ہے اور مسلسل جو بھی سفر اللہ نے رکھا ہے اس کا وہ کر رہا ہے تو اللہ بار بار لوگوں کی توجہ کائنات کی طرف دلاتا ہے کہ اس پر غور کرو اور یہ میری نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں کے ذریعے تم مجھ تک پہنچو مجھے پہچان یہ تین مثالیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی مثال انسان کی اپنی جان کی دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے تم اپنے غور پر اوپر غور کرو تم کیا تھے کہ کن کن مراحل سے گزار کر ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا پھر ظلمات تین اندھیروں میں رکھا اس جلی میں جہاں تم لپٹے ہوئے تھے پھر اس کے بعد دوسرا اندھیرا جس جگہ پہ تم تھے پھر اوور آل پورا اس کا جسم خاتون کا ماں کا اور اللہ نے کہا اس پر غور کرو کہ تمہیں پھر اللہ نے دنیا میں کیسے پیدا کیا تمہاری نشو نما کیسے تھی اس سے بھی بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی مثالیں قرآن بار بار ان چیزوں پر غور دلاتا ہے توجہ دلاتا ہے اور کہتا ہے تیرو زمین میں چلو پھرو تن کئی پکانا آ کے بت اور دیکھو پھر جن قوموں کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا ان کے حالات کیا ہوئے پھر قرآن کہتا ہے اس زمین پر چلو پھرو اور غور کرو جو میری نشانیاں ہیں تو ایک تو طریقہ یہ ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں اسی طریقے پر بحث کی ہے اور بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اللہ نے اس کی بقا کا نظام کیسے رکھا جب لوگ نہیں سمجھتے اور جب لوگ پیغمبر برحق علیہ والسلام کی بات کو نئی کوئی اہمیت دیتے تو اب اللہ تعالیٰ موجودہ دکھا دیتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کے بار بار خواہش اور تقاضے کے باوجود اللہ موجودہ نہیں دکھاتا اور کہتا ہے کہ پہلے انہیں سمجھنے کا موقع دو سمجھو سمجھو اس چیز کو اس چیز کو اس چیز کو اب جب نہیں سمجھتے تو پھر موجودات آ جاتے ہیں اور خدا بتا دیتا ہے کہ اب یہ اتنی بڑی چیز ہے یہ معجزہ دلیل اور گواہی ہے نبی علیہ السلام وسلام کے برحق ہونے کی اور اگر اب تم نہیں مانو گے تو اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا چنانچہ خدا کا عذاب ایسے ہی آ جایا کرتا ہے لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اس معجزے کو رد کرنے کی اور سوائے اس کے کہ ان کو ایک چیز مار دیتی ہے اور وہ میں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فاتینہ بھی آیا تین لیا موجودہ اگر تو سچا ہے فاتینہ بھی عیدنا جس چیز کو تمہیں ڈرا رہا تھا لیا اس عذاب کو اور پھر وہ عذاب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا اب رونے اور گر گرانے لگے اور اللہ نے بتا دیا کہ اب اس رونے کا کچھ فائدہ نہیں خدا کا یہ عذاب ایسا ہے جو تمہارے ساتھ چمٹ جائے گا کیونکہ اس چیز کو دیکھ کر پھر تم انکار کیسے کر سکتے سوائے حضرت حود علیہ والسلام کے قرآن نے جتنے بھی انبیاء علیہ والسلام کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ان کی قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے اللہ نے ان کے معجزات کا بھی ذکر کیا ہے حضرت حود علیہ والسلام یہ واحد خدا کے نبی ایسے ہیں جن کی قوم پر عذاب آیا لیکن انہیں کیا معجزہ دکھایا گیا تھا اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں قرآن نے کہیں اس کا ذکر نہیں کیا لیکن صالح علیہ والسلام ہے حضرت نور علیہ سلاۃ والسلام ہے اور اسی طرح اور انبیاء علیہ سلاۃ والسلام جب ان کی بات نہیں مانی گئی اور انہوں نے معجزات پر اصرار کیا تو اللہ نے کیا ٹھیک ہے یہ معجزہ دکھا دیتے ہیں لیکن یاد رکھو کہ اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا اسی لیے حضرت عقض صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جب معجزے کو طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں معجزہ تو آپ پھر ایسے کیجئے کہ سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ جائیے فلیات بھی آیا اور ان کافروں کو مخالفین کو مکہ میں کوئی معجزہ دکھا دیجئے اللہ ہرگز کوئی معجزہ دکھانے والا نہیں ہے کیونکہ خدا کہتا ہے سمجھو اپنی عقل سے کام لو اس عقل کو اتنی بڑی چیز اللہ نے بتایا ہے کہ وہ کہتا ہے جب جہنم میں پھینکے جائیں گے لوگ تو ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ کیسے جہنم میں آ گئے تو کہتے ہیں کہ کہیں گے کہ لوگ کنہ نسم اگر ہم سنتے اللہ کے پیغام کو اور نہ عقل سے شعور سے کام لیتے آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے نہ عقل کو انسانی عقل کو جو حوادث پیش آتے ہیں ان حوادث میں بہت بڑا حادثہ انسان کے قبر کا ہے ایک تو آدمی وہ ہے جو ماہر ہے اپنے فیلڈ میں اپنے کام میں خام خواہ لوگ اس کو مشورے دینے لگے جنجلا جاتا ہے تنگ آ جاتا ہے اور ایک جو مائل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے کہ ممکن ہے اس چیز میں اس آرٹیکل میں اس تھیسز میں اس کے لکھنے میں اس کے پڑھنے میں اس نقشے کو بنانے میں کوئی نہ کوئی کمی ممکن ہے رہ گئی ہو کسی اور آدمی کو دکھا لوں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ آدمی اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا جب آدمی اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے تو یہ کبر معنی بن جاتا ہے اس کو سمجھنے میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ تو نصیحت کا اثر ہوتا ہے اور نہ مشاہدے کا اثر ہوتا ہے نصیحت کا اثر ہوتا تو انبیاء علیہ مثلاط السلام کی بات مان لیتا اور مشاہدہ اثر انداز ہوتا تو موجودہ دیکھ کے وہ کہتا کہ یہ چیز میں نے دیکھ لی ہے لہذا اس میں کوئی بات نہیں ان دونوں چیزوں کے رد کرنے کے بعد اللہ کا عذاب آ کر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر اسی چیز کو لیا ہے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ دنیا کے حالات پر غور کرو کہ ضمبر اللہ خلق اللہ نے اپنی مخلوق کی تدبیر کیا کی ہے اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس کی مخلوق قائم ہو اور اللہ کو یہ منظور تھا کہ اس کی صفات علیہ کا اظہار ہو اللہ کی صفات تین طرح کی ہیں کچھ اللہ کی صفات ایسی ہیں جو خالص اس کی ذاتی صفات ہیں اور ان صفات کا رد قائم نہیں کیا جا سکتا ان صفات کا حق قائم نہیں کیا جا سکتا ہر مسلمان اور مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی آٹھ صفات پر ایمان لائے دل ارادہ قدرت سما بسر کلام تقریب یہ اللہ کی صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کا برعکس نہیں ہو سکتا علم کے برعکس جہالت ہے اللہ علم والا ہے اگر وہ جہالت ہے اس کی تو معاذ اللہ اس کی خدائی نہیں ہے حیات ہے زندگی ہے خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا اور اس کے بعد اس کی ضد موت ہے اور اللہ ایسا نہیں ہے جس پہ موت تاری ہو جائے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے قدرت کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو وہ آدمی ہے جو معذور ہے یا وہ چیز ہے جس میں کوئی قدرت نہیں کوئی کام کر نہیں سکتا وہ معطل ہونا اس کا اللہ کا معذ اللہ یہ خدا کے لیے نقص ہے اور ناقص چیز خدا نہیں بن سکتی یہ اللہ کی آٹھ صفات پہلے درجے کی پھر دوسری صفات اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں جس کا اظہار اللہ نے اللہ کے افعال ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں ضد قائم کی جا سکتی ہے یعنی مخلوق کے ساتھ کا تعلق ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے بھوکا بھی رکھتا ہے پیاسا بھی رکھ سکتا ہے اور اس کے بعد خرابی کا سامان بھی کر سکتا ہے ساری چیزیں جو مخلوق کے ساتھ ہیں اس کی ضد جب قائم ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کی صفات میں سے ہیں اور تیسری قسم پہ بھی اہل علم نے بحث کی ہے مگر یہ جو دوسری قسم ہے جس کی ضد قائم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو اللہ نے اس کے اظہار کے لیے اپنی مخلوق کو بنا اس لیے یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ خدا کو کوئی محتاجی تھی اور محتاج ہونے کی وجہ سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا بلکہ اس بے نیاز ذات نے یہ چاہا تین صفات کا اظہار ہو تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا معروم رحمت اللہ علیہ نے مصنوعی میں بڑی زبردست کتاب ہے پڑھنا چاہیے اس مصنوعی کو بڑے بڑے عقدے انہوں نے چٹکیوں میں حل کر دیے ہیں معروم نے شیر میں کہا اور اس سارے فلسفے پر روشنی ڈالتا ہے کہ من نہ کردم خلق دے گنم اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ فرمایا کہ میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا من نہ کردم خلق دے گنم تاکہ مجھے کوئی نفع پہنچے لوگ میری عبادت کریں گے میری کائنات میں چلانے میں میری مدد کریں گے ان کی عبادت کی وجہ سے میرا کوئی بھلا اور فائدہ ہوگا استغفر اللہ اللہ نے کہا من نہ کرتم خلق تاسو بے گنم میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ مجھے کچھ نفع ہو بلکہ تابر بندگان بے گنم ہم نے چاہا کہ اپنے بندوں پر بادشاہی کا اظہار کریں شہن شاہیت کا اظہار کریں ہم انہیں دکھائیں کہ ہماری قدرت کے مظاہر دیکھو ہمیں سمجھو ہمیں دیکھو اس لیے ہم نے مخلوق کو پیدا کیا قرآن ایک جگہ کہتا ہے تدالی کا غریب راہیم ملک سماوات ورد اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نشانیاں دکھائی بہت سی وہ دیکھیں آسمانوں میں ہماری بادشاہت کیسی ہے وہ دیکھیں زمین میں ہماری حکمرانی اور ہمارا اقتدار کیسا ہے اور یہی وہ چیز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں لے جایا گیا اور مختلف چیزیں آپ کو دکھائی گئیں اور آپ کو بتایا گیا کہ اس کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں مثلاً آپ نے فرمایا میں جا رہا تھا جب میں رات میں تو میں نے دیکھا ایک جن آیا اور اس نے مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی آگ کا شولہ اس کے پاس تھا اور وہ بہت تیزی سے میری طرف سفر کر رہا تھا تو جبیل امین نے مجھ سے کہا کہ یہ جن ہے یہ شیطان ہے بتایا مجھے کہ ایسے سفر کرتے ہیں اور ایسے مارا کرتے ہیں ایسے تکلیف پہنچاتے ہیں تو میں نے کہا پھر اس نے کہا یہ آپ کے حملہ کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے کچھ جملے آتے ہیں اگر آپ کہیں تو میں جملے پڑھوں اور اس کے بعد یہ بھاگ جائے گا تو میں نے کہا پڑھو تو جبیل امین نے جب یہ جملے پڑھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھونک دیے یعنی دم کیا تو اس کے بعد وہ جنات اور شیاطین دور ہو گئے وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی روح کے ساتھ جو تعلق جنات کا ہوتا ہے شیاطین کا ہوتا ہے وہ ایسی چیزیں کرتے ہیں جس کا تعلق میٹا فزکس سے ہے ہم فزکس کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں دنیا میں کہ جتنے بھی فطرت کے مظاہر ہیں پانی آگ ہوا اور مٹی چار ہی مظاہر دنیا میں ہے پانچواں کوئی نہیں زمین سے جتنی چیزیں بھی نکلتی ہیں وہ سب کی سب مٹی کی گویا جن سے شامل ہیں ہوا میں آپ جتنی بھی دیکھتے ہیں آکسیجن ہے فلاں فلاں یہ سب کی سب ہوا میں شامل ہیں اور اسی طرح آگ ہے آگ کی مختلف شیپس ہیں وہ گیس سے پیدا ہوتی ہے کس کس چیز سے پیدا ہوتی ہے اور چوتھی چیز وہ ہوا آگ پانی کو دیکھ لیں پانی کی کتنی قسمیں یہ سب چیزیں ہیں مگر یہ فزکس ہے جس میں انسان اب تک لگا ہوا ہے اس سے آگے بڑھ کے جو میٹا فزکس ہے اس کا مسئلہ اور زیادہ ٹیڑھا ہے کہ وہ انسان کے قابو اور بس کی چیز نہیں وہ میٹا فزکس جدھر چل رہی ہے وہ یہ کہ اب تک کائنات میں وحدت پیدا کرنی ہے اور کائنات میں جس وحدت کے پیچھے وہ چل رہے ہیں اس وحدت کو صوفیہ اپنے وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں اس لیے جو اچھے سائنٹسٹ ہیں اگر ان تک ابن عربی کی چیزیں پہنچتی اور اسلام کے وہ پیغامات پہنچتے جو سفیائی کرام کائنات میں دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں تو ویلاس کے بہت قریب کی چیزیں ہیں ہمارے یہاں وہ علم اٹھ گیا تو اس کے اٹھنے کی وجہ یہ بھی ہوئی کہ ہمارے یہاں اسکول تو کیا مدارس کا خالص فلسفہ پڑھایا جاتا تھا انہوں نے اس فلسفے سے توبہ کر پڑھاتے ہی نہیں نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں ورنہ یہ چیزیں اگر پڑھی جائیں پڑھی جائے ان چیزوں کو پڑھا جائے تو پھر پتا چلتا ہے کہ میٹا فزکس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کائنات پر اثر کرتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی نسائی کی روایت میں آتا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے عمل یوم ولا میں کہ آپ تشریف لے گئے جہاد میں ایک جہوان کا لڑکا اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے ہیں مدینہ منورہ سے وہاں قیام کیا اس نے اس کے اللہ کے رسول یہاں قیام اگر لمبا ہے تو میں گھر چلا جاؤں آپ نے اجازت دی کہ تم چلے جاؤ اپنا وقت میں واپس آ جانا وہ آدمی اس کی بیوی کہتی ہے کہ میرا شوق گلی میں داخل ہوا گھوڑے پہ میں نے اسے دیکھا اور میں گھبرائی ہوئی بغیر کسی حجاب اور کے دروازے میں کھڑی تو اسے اتنا شدید غصہ آیا کہ اس نے غیرت میں نیزا اٹھایا تو میں نے کہا مت کرنا ایسے یعنی نیزا میری طرف نہ پھینکنا اندر جا کے دیکھو تو گھوڑے سے اترا اور اندر گیا اور اس نے دیکھا تو ایک سانپ صاف فن اٹھائے ہوئے تھا اور ہوا میں گویا لہرا رہا تھا اور اس نے وہی نیزا اس سانپ کو مارا اس کی گردن پہ مارا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم کہ اور موتن کون پہلے مرا میں نے دیکھا سانپ بھی تڑپ رہا تھا اور شوہر بھی تڑپ رہا تھا مجھے نہیں معلوم دونوں میں سے پہلے کون مر گیا یا وہ مرا ہے یا یہ مرا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس بات سے لوگوں کو کہ مدینہ منورہ میں جنات ہوتے ہیں اور یہ سانپ کی صورت میں آتے ہیں اور تم لوگ جب انہیں دیکھو تو انہیں کہا کرو کہ مدینہ منورہ کے کیا ہے کہ آپ نے فرمایا تم انہیں کہہ دو اس صورت میں نہ آنا ہم لوگ ڈرتے ہیں اور اگر آؤ گے تو پھر اس کے بعد تم ذمہ دار ہو اب ایک عورت کہتی ہے صحابیہ رضی اللہ عنہ صحیح حدیث ہے وہ سانپ کو قتل کر رہا ہے مار رہا ہے اور سانپ کی وجہ سے وہ خود مر جاتا ہے اب فزکس جتنا مرضی زور لگا لے ان دونوں میں آپس میں رب پیدا کرنا مشکل ہے تو اس لیے اللہ کی وہ چیزیں جن کا تعلق میٹا فزکس سے ہے مثلاً روشنی کو دیکھیے تو کہتے ہیں کائنات میں روشنی ہے ہی نہیں صوفیہ اس کے قائل ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کائنات میں روشنی نہیں ہے کائنات بنیادی طور پر اندھیرا ہے جیسے ہم کہتے ہیں آنکھ اندھی ہے آنکھ اگر اندھی نہ ہو تو اندھیرے میں بھی دیکھ لیا کرے آنکھ میں تو روشنی پڑتی ہے پھر نظر آتا ہے کوئی چیز ہے یا نہیں ہے بالکل اس وہ کہتے ہیں کائنات میں روشنی ہے ہی وہ کہتے ہیں نور جس چیز کو تم کہتے ہو یہ نور تو میٹر کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے سورج ہے سب سے بڑا سورس ہے روشنی کا اور اس میں ہائیڈروجن اور ہیلیم یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے جلتے ہیں اور پھر اس کے بعد نور پیدا ہوتا ہے آپ زمین میں کہیں روشنی کرنا چاہیں کوئی نہ کوئی چیز جلے گی پھر اس کے نتیجے میں نور اور روشنی پیدا ہوگی وہ کہتے ہیں کائنات میں نور ہے نہیں اصل نور دنیا میں ہے ہی نہیں اور انسان جب مرتا ہے اور وہ جو آیا ہے حدیث میں کہ اس کی قبر جو ہے نور سے بھر جاتی ہے پہلی مرتبہ وہ اس نور کو دیکھتا ہے اور وہ نور ایسا ہے جو اس کائنات میں <clears throat> جس کا وجود ہی نہیں اب ایک طرف اس چیز کو رکھے اور دوسری طرف <clears throat> سر میں سائنٹسٹ جو تجربہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میٹر سے جو لائٹ بنتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور اینٹی میٹر سے جو لائٹ بنتی ہے وہ کیا چیز ہے آگے ان کے دماغ میں <clears throat> تحقیق کرتے کرتے عمر انہوں نے لگا دی اور ان کے آبا و اجداد نے عمریں کھپا دی ان کا اینٹی میٹر غیر مادہ سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے اب اس روشنی کو جگہ چاہیے نا تو جگہ کہاں سے آئے اس کائنات میں نتیجہ یہ کہ انہوں نے سر میں پہلے خلا کو پیدا کیا یعنی ہوا میں اگر کوئی تجربہ کرتے تو ہوا تو خود مخلوق ہے ہوا کے ساتھ کوئی نہ مخلوق تو خیر ساری چیزیں ہوا جو ہے وہ تو خود فزکس سے میٹر سے تعلق رکھتی ہے اسی کے ایک قسم ہے گیس ہے اس نے کہاں سے آ سکتا تھا تو انہوں نے پہلے کیا کیا پیٹ کو پیدا کیا خلا کو اور خلا کو پیدا کرنے کے بعد پھر انہوں نے اینٹی میٹر سے جو مالیکول پیدا کیے جو لائٹ کو نظر آئی وہ یوں جو آ کر مادے سے ٹچ کیا ریفیوز ہو گئی ختم ہو گئی اس کا وجود مٹ گیا اب وہ اس کوشش میں کہ کسی طرح اس نور کو دیکھیں جو اینٹی میٹر ہے اس پہ کامیاب نہیں ہو رہے ممکن ہے کبھی کامیاب ہو جائیں لیکن انسان اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے اب انسان ہمیشہ روشنی لائٹ ان چیزوں کے پیچھے اللہ اس نور کے متعلق کہتا ہے وہ تمہیں قبر میں ملے گا قیامت میں ملے گا خدا کہتا ہے کہ جنت میں جب وہ جا رہے ہوں گے نور ہم وبے اجمانین اور ان کا نور ان کی رہنمائی کرے گا ان کی رائٹ سائڈ پہ ہوگا اور ان کے آگے چل رہا ہوگا وہ نور کا گولا روشنی وہ کسی چیز کے جلنے سے پیدا نہیں ہو وہ خالص نور ہے اس کو کون بجا سکتا بجا سکتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور جس کو اللہ نور نہیں دے گا قیامت میں یا قبر میں کوئی نور اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگا اور اس کا نور جنت کی طرف رہنمائی کرے گا اور منافقین اسے دیکھیں گے نور یہ کچھ لائٹ ہمیں بھی دے دو کہ تم پلتا میں اللہ آپ کے فرشتے انہیں جواب دیں گے منافقوں کو اور کہیں گے لوٹ جاؤ جس دنیا سے تم آئے ہو اس دنیا میں یہ نور کے اعمال تھے جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے آج انہیں نور ملا ہے کی لڑکے ہو اور آپ میں نورا کا زور پر بہن ہوں گے سور اللہ بہاد اور پھر منافقوں میں اور ایمان والوں میں ایک دیوار کھینچ دی جائے گی اور اس دیوار کے اندر خدا کی رحمت ہوگی اور اس کا چہرہ دیوار کا وہ جہنم کی طرف ہوگا تو یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ جو میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں صوفیہ نے اس پہ بحث کی ہے بہت لکھتا ہے جو کائنات ان کے مشاہدات ہیں انہیں انہوں نے لکھا ہے ارفاظ کی تجسید لکھی ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کی روئیں دنیا میں آتی ہیں جسم کیسے دھار لیتی ہیں ان کے اجسام سے کیا تعلق انسانوں کا زندہ انسانوں کا کیسے قائم ہو جاتا ہے خواب کی حقیقت کیا ہے یہ سب چیزیں اللہ نے چاہا کہ اپنی مخلوق کا تعلق اپنے ساتھ جوڑے اس سے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہر ایک کو اس کے مناسب تدبیر دی شفر رحمت اللہ علیہ پہلی چیز ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے میں جو چیزیں مثلاً وہ نباتات سے شروع ہوتے ہیں تین مدارج ہیں سب سے پہلے وہ نباتات کو لائے نباتات کے بعد حیوانات کو لائے اور پھر انسانوں کو لائے نباتات کا مطلب یہ ہوا پچھلی مرتبہ جس پہ بات ہو چکی تھی کہ وہ کہتے ہیں دیکھو خدا نے بظاہر پودے میں کوئی حص نہیں رکھی بظاہر پودے درخت ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے کوئی صورت نہیں ہے کہ کیوں کر زندہ رہے تو اللہ نے ان کی جڑوں کو زمین میں ڈالا جڑیں زمین سے پانی بھی لیتی ہیں ہوا بھی لیتی ہیں مٹی سے جو چیز مناسبت سے ہوتی ہے ان چیزوں کو لیتی ہیں اور اس طرح درخت قائم رہتے ہیں پھر اس کے بعد اب جو ذکر آیا انہوں نے جو دوسری چیز انہوں نے حیوانات کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ حیوانات کی ایک قسم تو یہ ہے کہ وہ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی مٹی میں پیدا ہوتے ہیں اب جو مٹی میں پیدا ہونے والے حیوانات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے مٹی میں جو قسم حیوانات کی پیدا ہوتی ہے وہ خود بخود اپنی غذا جیسے بھی پیدا کرتی ہے اور جو مٹی میں نہیں ہوتے ان کے لیے خدا نے یہ کر دیا کہ ان کی نسلیں بڑھائیں اور پھر تربیت الجنین اللہ تعالیٰ نے یہ صورت پیدا کی کہ جانور جو ہیں وہ اپنی اپنے اپنی نسل کو آگے چلائیں سم خالصن پھر اللہ نے ان میں ایسی مادہ ایسی رتوبت پیدا کی کہ وہ خالص دودھ کی شکل اختیار کر لے وہ الحمن اور پیدا ہونے والے بچے کو خدا نے اس کو یہ سکھایا اس کی فطرت میں ڈالا کہ مقتضی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ وہ دودھ کو چوسے اور اس سے غذا کو حاصل کرے اسی لیے قرآن بہت سی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور ہے بھی یہ بہت باریک مسئلہ ہے ایمان کا اور یہ مسئلہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اشیاء اپنی تاثیر ظاہر کرنے میں بھی اللہ کی محتاج پانی پیاس کو بجھاتا ہے ٹھیک ہے لیکن پانی جو پیاس کو بجھا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ اللہ کا محتاج ہے اگر اللہ اس پانی کو کہہ دے کہ پیاس نہیں بچانی آدمی بیتا رہے پھر جو مرضی ہو جائے پیاس کو آدمی کی نہیں بھی سکتی اشیاء جب اپنا اثر دکھاتی ہیں اس میں بھی وہ اللہ کی محتاج ہوتی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ ہم پانی کو نشیب میں بہاتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے پانی خود بخود ہی بہتا ہے جی پانی کی فطرت بالکل ٹھیک ہے لیکن اللہ اگر اسے نشیب میں نہ بہائے اور اللہ اس کی فطرت کو تبدیل کر دے تو کون روک سکتا ہے پانی کی فطرت ڈبونا ہے خدا نے ایک موقع پہ اسے روک دیا کہ یہ لوگ گزر رہے ہیں انہیں گزرنے دو تم نے نہیں ڈبونا پھر پانی نے اسے نہیں ڈبویا آگ کی فطرت جلانا تھی خدا نے کہا میرا بندہ تمہیں ڈالا جا رہا ہے نہیں جلانا اس نے نہیں جلایا تو اس چیز شاہ صاحب رحمت علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے اور پھر اشیاء اپنی تاثیر کو ظاہر کرتی ہیں اسی لیے ڈاکٹر ایک موقع پہ پہنچ کے کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کہتا ہے اس دوائی سے اس مریض کو بچ جانا چاہیے تھا میں نے تو ساری تصویر کر لی تھی ضرور بچ جانا چاہیے تھا اب جی زندگی نہیں تھی بس وہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ کیا چیز ہے اس دوائی میں جو تاثیر پیدا ہو کر اس پہ اثر ہونا چاہیے تھا خدا نے اس اثر کو پیدا نہیں ہونے دیا روک دیا مرنے کا کوئی بہانہ چاہیے تھا وہ بہانہ بن گیا اور آدمی مر گئے اس لیے بنواتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو بچے دودھ کو چوستے ہیں خدا نے ان کی فطرت میں رکھا ہے تاکہ اپنی رضا کو حاصل کرے اب آپ دیکھیے کتنی چھوٹی سی چیز ہے شہد کی مکھی اللہ کہتا ہے میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی اوہار ابو کا علت نہل تیرے پرگار نے اس مکھی کے دل میں ڈالا کہ اس طرح کر کہ تو پہاڑوں پر اپنے گھر بنایا کر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ہم نے تمہارے لیے اے مکھی اس فضا میں راستے متعین کر دیے ہیں کہ جو لوگ پڑھتے ہیں یہ جو پائلٹ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جہاز کس ڈائریکشن کو جانا ہے کس طرف جانا ہے اللہ تعالیٰ نے مکی کے کہ ہم نے اس کی ڈائریکشن مقرر کر دی ہیں ہم نے کہا فصل کی سب رب اللہ ان راستوں پہ چلتی رہ جو تیرے پر ہوا میں تیرے لیے قائم کیے ہیں اب یہ الہام ہے جو مکی کو ہو رہا ہے آپ جانوروں کی عجیب و غریب چیزیں دیکھیں بلی کبھی کبھی گھاس کھانے لگتی ہے اب بلی کا گھاس سے کیا تعلق ہے لیکن اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بیماری کوئی چیز ہوگی اس کا علاج سے الہام کیا جاتا ہے کہ تم یہ چیز کھاؤ اور وہ کھانے لگتی ہے ایسی بہت سی چیزیں کبے نے انسان کو آ کے سکھایا کہ کیا کرے قرآن میں آتا ہے ان جانوروں کے حالات پہ آپ قرآن میں غور کریں عجیب و غریب چیز ہے کہ اس نے اسے قتل کر دیا دو بھائی تھی آدم علیہ السلام کے بیٹے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیے اب اس قتل کے بعد اسے پتا نہیں چل رہا تھا قرآن کہتا ہے کہ وارث کی اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنے بھائی کو کی لاش کو چھپائے کیسے فباس اللہ غراب ہو اللہ نے کوے کو بھیجا خدا اس سے یہ بھی شاید بتانا چاہتا ہے کہ انسان جب قتل جیسے گناہوں میں پڑتا ہے تو پھر اس کی عقل ماری جاتی ہے سمجھ برباد ہو جاتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ان بڑے گناہوں سے اور پھر کیا وہ خباف اللہ غرابن اللہ نے کوے کو بھیجا اور کوے نے کیا کیا اسے سکھایا یا تو اس کو دوسرا مارا ہوگا یا کچھ ہوا ہوگا اس نے سکھایا زمین کو کوریت کے کہ اس طرح بھائی کو دفن کر دے لاش کو وہاں سے مردے کی تدفین کا سلسلہ چلا یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ خدا کی طرف سے الہام ہوتی ہیں پھر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کبھی مرغی پر غور کیجیے وجالت دجاجت رسو بدن یہ مرغی جو ہے اس میں بھی ایک طرح کی رسوبت پیدا ہوتی ہے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر سیکریشن پیدا ہوتی ہیں اور وہ سیکریشن جو ہیں پھر کیا ہوتا ہے ہوتا ہے تکبن البائز اس سے انڈا بنتا ہے اور انڈا جب دے دیتی ہے تو اس کو پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کا جسم خالی ہو گیا ہے اور پھر بازت اصابہ یبسن و خلوب و جاطن اور وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے اس کے جسم میں یا ملانے اعلیٰ جنون تو وہ پاگلوں کی طرح پھرتی ہے مرغی کے حالات پہ غور کرو کہ خدا نے پہلے اس سے انڈے کی سکریشن پیدا کی جب انڈا بن گیا تو اس نے دے دیا اب اس کے بعد اس کا جسم جب خالی ہو گیا اور خشکی اسے پہنچی تو پھر وہ پاگلوں کی طرح پھرتی ہے مرغیاں انڈے دینے کے بعد عام طور پہ دیوانوں کی طرح پھرتی ہیں بڑی تیزی سے حرکتیں کرتی رہتی ہیں اب انسان غور کرے ان چیزوں پہ تو پھر پتا چلے نا کہ یہ کیا ہے اس لیے کہ ہماری دنیا نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ بھی غور کرنے سے رہ گئے ہیں صبح سے شام تک چکی کی طرح چل رہے ہیں پس رہے ہیں کام ہو رہا ہے یہ کام یہ کام یہ کام سارے کاموں میں اور دس منٹ نہیں ملتے کہ انسان بیٹھ کے سوچے کہ میں کر کیا رہا ہوں وہ کیا رہا ہے میں زندگی کو کیسے گزار رہا ہوں تو یہ کہتے ہیں کہ تم مرغی کے حالات پہ غور کرو اب کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس میں خشکی کا پیدا ہونا یہ پاگل پن کا کیونکہ اس کے بعد وہ چاہتی ہے کہ لوگوں سے الگ ہو جائے جہاں بھی وہ پل رہی ہے وہاں کی چیزوں سے الگ ہونا چاہتی ہے ترک کر دیتی ہے اور جب وہ ترک کر دیتی ہے سارے ماحول کو تو یہ قدرت نے اس کا انتظام رکھا ہے کہ وہ انڈوں کو سینچے سے الہام کیا جاتا کہ اب انڈوں پہ بیٹھ جاؤ انڈے ہوئے اور انڈوں کے بعد وہ پاگل پنے کی کیفیت ہوئی اس پہ کہا میں بھاگتی ہوں کہیں چلی جاتی ہے الگ ہو جاتی ہے اور جو اندر اس کے جگہ خالی ہو گئی ہے اس کو پر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے سکون ملتا ہے انڈوں پہ بیٹھنے سے وہ کہتے ہیں کہ اندر کی خلا کو بھرنے کے لیے تو انڈوں کو سینچتی ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر اس کے بچے نکلتے ہیں اور پھر اسی طرح آپ لوگ کبوتر پر غور کریں کہ کبوتر کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رتوبت میں ڈالا اس کے جسم میں رتوبت پیدا ہوئی پھر اس کے بعد اس کی مادہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوا اور یہ وہ مزاج ہے جو اس کا بنتا ہے اور اسی طرح ان کو جانوروں کو خدا یہ سکھاتا ہے کہ کس طرح ان کی نسلیں باقی رہیں اس جانوروں کی نسل یعنی مرغی اور کبوتر پہ بحث کرنے کے بعد اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے انسانوں کی طرف اور کہتے ہیں کہ کان ہی و تحرک ہی انسان کو اگر تم غور کرو گے تو وہ ان جانوروں کی نسبت سب سے پہلے شروع کیا تھا پودوں سے پودوں سے آئے ہوئے جانوروں پر جانوروں کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر تم انسانوں پر غور کرو تو انسان تو بہت کچھ جانوروں سے بڑا احساس رکھتا ہے اور متحرک ہوتا ہے اور اس میں دو چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں ایک فطری طور پر الہام کو قبول کرنے کی صلاحیت اور دوسرے عقل دو چیزیں الگ الگ ایک انسانوں کی عقل ہے ہر آدمی کی عقل ہے کسی کی کم کسی کی زیادہ اور ایک ہے الہام کو قبول کرنے کی حص انسانوں میں ہے جانوروں میں بھی ہے لیکن جتنی اعلیٰ پائے کی حص انسان میں پائی جاتی ہے اتنی اعلیٰ پائے کی حص کہیں نہیں پائی جاتی چنانچہ اللہ سے جب منظور ہوتا ہے کہ اپنی مخلوق کو کوئی راہ دکھائے اس دنیا میں کوئی نئی چیز پیدا کرے تو قدرت کوئی نہ کوئی چیز اسے الہام کر دیتی ہے اب وہ الہام جو ہوتا ہے اس الہام کی بنیاد پر وہ آگ چلنا شروع ہوتا ہے اور چیزیں بنتی ہیں سیب ہمیشہ زمین پر گرتے ہی تھے کیوں نہیں کسی نے غور کیا کہتے ہیں نیوٹن نے پہلی مرتبہ غور کیا اب وہ یہ چیز ہے جو قدرت کی طرف سے اس کے دل میں ڈالی گئی اس کا تعلق ایمان اور کفر سے زیادہ بڑھ کے مخلوق کی آسائش سے ہے آرام سے ہے کہ اللہ کی مخلوق کو راحت کیسے پہنچے گی آرام کیسے پہنچے گا چنا اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی اور اس پہ ہوا جو کچھ ہوا فزکس چلی تو اب انسانوں پر وہ بحث ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ کرے گا تفصیل ہے اس کی ان